تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتی